سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یوں آواز دیتا ہے کون آج قرض دے گا تاکہ اسے کل قیامت والے دن بدلہ دیا جا سکے اور ایک دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ یوں کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین متبادل لطا فرما اور بخیل کے مال کو ہلاک کر دے حدیث نمبر پینتیس سو بیاسی مسند احمد